سارے عدالت کے اندر پہنچ گیا اور یہ ظاہر بات ہے کہ کوئی صحابی جی خلاف حق دعویٰ نہیں کرے گا جی دفعہ اپنے حقوق کے اندر مغالتا ہو جاتا ہے جی آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ہے کچھ ایسی چیز ایسی نشانی ہاں بن گئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ہے تو ہاں۔ ہاں۔ صحابہ میں جو آپس میں ہوا ہے وہ اس حیثیت سے ہوا ہے ورنہ صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عادل ہے سب عادل ہیں حضور خود فرما گئے ہیں کہ اص صاحب کل خلو جی۔ کہ میرے عام صحابہ عادل ہیں یعنی بہت ہی عادل ہے جی، جی۔ حضور کے معنی ہیں ہاں، بہت ہی عادل ہے عدل کے خلاف کوئی چیز ان کے اندر نہیں ہے لیکن پھر بھی مقدمہ تو بعض صورت ایسی اجتماع کی بن جاتی ہے کہ ہر ایک یوں سمجھتا ہے کہ اسے میری ہے ہاں۔ چنانچہ حضور کے دربار میں مقدمہ گیا آپ نے سماج کی سنا ہاں۔ دعوے کو دلیل کو ہاں۔ گواہ کو ہاں۔ تو ایک صحابی کے حق میں فیصلہ فرما دیا آپ نے جی۔ دوسرے صحابی ہار گئے مقدمے کے اندر تو جو صحابی ہارے تھے انہوں نے کہا حسب اللہ ون الوکیل جی۔ حسب اللہ ون الوکیل تو حضور اکرم ناراض ہو گئے جی۔ حضور اکرم سلم ناراض ہو گئے حالانکہ کلمہ کیسا اچھا پڑا انہوں نے ہاں۔ حسب اللہ ہاں، کافی ان کو اللہ بولے ہاں۔ وکیل کار ساز ہے وہ میرے لیے تو کتنا اچھا کرنا ہے لیکن حضور ناراض ہو گئے اچھا۔ اور یہ فرمایا اچھا کیا اسلام بزدلی کی تعلیم دیتا ہے اسلام بزدلی پس ہمتی یہ ابھی جی۔ کہتے جگہ بزدلی تعلیم دیتا ہے تم نے اپنے اس معاملے کے اندر جو کوشش پوری صحیح کرنا چاہیے تھی نواز جی۔ شاہ بارہ کے ساتھ تم نے کیوں نہیں کی ہاں۔ جب تم پوری کوشش صحیح کر لیتے پھر نہ کامیاب ہوتے تو اب تم کو پڑھنا اللہ وکیل کا صحیح تھا اور ہاں۔ تم نے کوشش پوری شہادت ثبوت کی نہیں جی۔ اور تم نے اس کو اپنے دل خوش کر لیا ہاں۔ تو کیا اسلام مجھ بھی طرح دیتا ہے تصدیق پر سمتی کا دیتا ہے یہ جی۔ دیکھو تم نے بے موقع پڑا ہے ہاں۔ معلوم ہوا کہ کسی چیز کا عنوان آیت حدیث اس کا بھی پڑھنے کا موقع ہوتا ہے بے موقع پڑھنا نہیں تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ عالم عالم اسباب ہے اور یہ حدیث شریف کس کا دلیل اس بات کی کہ اس عالم میں رہتے ہوئے کسی چیز کے حاصل کرنے کا جو طریق صحیح ہے ذریعہ اسباب اس کو پوری طریقے سے اختیار کرو لیکن اسباب کون سے صحیح صحیح ہے صحیح اسباب ہر اسباب نہیں اس کی مثال خارجی ایسی ہے جناب علی کہ جیسے پہلوان ہے میری اردو سمجھتے ہیں آپ کچھ جی، خیر یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں جی، ہاں آپ رہے ہیں پٹنے پٹنے کے رہے علی گڑھ میں رہے جی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پہلوان ہے ہاں۔ جو داؤ پیچ ہاں۔ کشتی کے جانتا ہے اور ایک اور شخص ہے ہاں۔ جو جسم کا اچھا مضبوط کبھی ہے مگر پہلوانی کے داؤ نہیں جانتا پہلوانی کے داؤ نہیں جانتا اور وہ یہ خیال کر کے کہ میں بھی یہ تو میرے سامنے ہلکا ہے اور میں تو بہت موٹا مضبوط ہوں میں سے کشتی کیوں نہ لڑوں ہاں۔ اور کشتی لڑنے لگے اس پہلوان داؤ پہ جوانی سے ظاہر باتیں ناکامیاب ہوگا ہاں۔ ہاں۔ داؤ پہ رکھے گا کبھی یوں چلے گا کبھی یوں چلے گا کبھی یوں کرے گا کبھی یوں کرے گا اس کو تھکا دے گا اس طاقت والے کو تھکا دے گا اور تھکانے کے بعد جی۔ پھر داو چل کر نیچے پٹک دے گا تو اس نے جو زور تو کیا جو پہلوان نہیں ہے جی۔ زور تو کیا بے قاعدہ کیا جی، بے طریقہ کیا یہ مثال ہو گئی اس بات کی کہ جب آدمی کسی کام کو شروع کرے تو اس کام کا جو طریقہ صحیح ہے اس کو رفتار کرے جی۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ناکامیاب ہو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کامیاب ہوگا لیکن اگر کامیاب نہیں ہوا تو یا تو اس میں کچھ فرق رہ گیا اور یا اگر فرق نہیں رہا اور اس طرح کی کوئی اس کے ساتھ خاص حکمت حکمت ہے کوئی خاص حکمت ہے بختی اس شخص کے ساتھ جو ناکامیاب ہوا اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے یہ عادت یہی ہے لیکل دائن دواؤن لیکل دائن دواؤن حدیث شریف ہے جی۔ ہر مرض کی دوا ہے الل موت الل موت موت کے سوا ہر بیماری کی مرض کی دوا ہے اور جب دوا ہے تو مر جاتا کیوں ہاں۔ نہیں جو بات ہو رہی ہے ہاں، ہاں۔ مار ہوا کہ درا اس مرض کی معاف نہیں پڑ رہی جی۔ مرض تو کچھ ہے جی۔ سمجھ میں آیا ہے کچھ مرض تو صحیح سمجھ میں آیا ہے مگر دوا سمجھ صحیح نہیں آئی مرض مرد بھی سمجھ میں آیا اور دوا بھی صحیح لیکن مریض نے پرہیز نہیں کیا جی۔ مریض نے پرہیز نہیں کیا اب دوا کیا کرے تشخیص کیا کرے تجویز کیا کرے بیچاری تو پرہیز نہیں کرتا جی، اپنے شوق کی چیز کو منع کیا ہے تریب نے ڈاکٹر نے تھوڑا سی کھانا اسی چیز کو کھا رہا ہے ڈاکٹر کیا ہے جی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنی روحانی سزا کو مت چھوڑنا اور دوا کو مت چھوڑنا جی۔ لیکن پرہیز بھی کرنا نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسا مت کرنا کہ تم بد پرہیزی گناہ کی کرنے لگو بس پرہیزی گناہ کی کرنے لگو نماز اپنا اثر کرے گی لیکن وہ گنا جو بد پرہیزی ہے اس کا بھی اثر آئے گا تو وہ نماز کا اثر اس درجے کا نہیں ہو سکتا مثال سے لائی نہیں جی، جی، جی، وہ نماز جس کا اثر ہے وہ اثر کمزور ہو جائے گا بے خراب جائے گا نہیں لیکن کمزور ہو جائے گا تو معلوم ہوا کہ غذا بھی ہو تو غذا جسم کے مطابق صحیح ہو جی۔ اگر بیمار ہو جائے تو دوا بھی دوا صحیح ہو مرض کی تشخیص اور دوا کی تجویز دو جی، اور اس کے ساتھ پڑھے لگا ہوا ہے ہاں۔ شاید کوئی ڈاکٹر کسی مرض کے مطابق کہہ دے کہ آپ اس دوا کو استعمال کیجیے پر کی کوئی ضرورت نہیں ایسا ہوتا ہے جی۔ ایسا ہوتا ہے لیکن وہ اتفاق کی بات ہے کوئی بات ایسی ہے ورنہ ضروری کہے گا دیکھیے صاحب آپ چاہ نہ پیئے دودھ پیئے اس دوا کے ساتھ دودھ پینا چاہ نہ پینا تو دودھ پچا پی رہا ہے ہاں، ہاں تو اس لیے جب کوئی کام کرنا ہو تو اس کام کا کرنے کا جو صحیح ذریعہ طریقہ اسباب ہے اس کے ساتھ کریں پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ناکامیاب ہو اچھا۔ اور اگر ناکامیابی ہو گئی ہے تو وہ وقتی خلاف عادت باپ باری تعالیٰ کوئی خاص مسئلہ تھے اس کے لیے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ سے بیٹے نے کسی وقت سو رین مانگے دے دیا آپ نے کچھ عرصے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہی بیٹا ایک رین مانگتا ہے مگر نہیں دیتے آپ کہ اب اس وقت میں اس کو ایک رین دینا آپ کے نظریے میں ذہن میں مناسب نہیں جی۔ کہ آپ کو پہلے سے کچھ بات معلوم ہو گئی ہاں۔ کہ وہ ایک رین مانگتا ہے ہاں۔ آپ نے نہیں دیا ہاں۔ دس رین تو دے دیے دس دن پہلے اور دس دن کے بعد ایک رن نہیں دیتے ہر ایک ایک رن تو بہت معمولی چیز ہے جی۔ اس کو تو بات سمجھے کہ دس کیوں دے دیے تھے ایک کیوں نہیں دیتا ایسی وہ عالم غیر ذاتی باری تارا کہ اس کے لیے اس کو مناسب نہیں ہے وہ اندر جانتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا اگر میں دوں گا تو کیا ہوگا بجائے نفے کا نقصان ہوگا اس پر اگر ہماری نظر ہو جاوے اور کسی وقت میں ہماری دعا کے ظاہر ہونے میں دیر لگے تو گھبراہٹ نہیں ہو سکتی جی۔ کیونکہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ایک بات واحد ماننے کے ساتھ یہ بھی ہے وہ حکیم ہے جی۔ حکیم قریب نہیں نسخہ دیکھے حکمت ہاں۔ کیونکہ کان حکمت سے خالی نہیں ہاں۔ تو ضرور میں جو مانگ رہا ہوں وہ نہیں ملتا اس میں میرے لیے کوئی منفت ہے کوئی مسلحت ہے تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے جو نہیں دے رہے ہاں۔ لہذا مجھے رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے گھبراہٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن مانگتا رہوں گے ہاں چنانچہ بعض ایسے مخلوق مرنے کو مسلمان جی۔ قیامت میں ہر تعالیٰ اسے کوئی عطا کریں گے کچھ دیں گے ہاں۔ مقام درجہ تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہاں۔ یہ چیز مجھے کہاں سے مل رہی ہے فرمائیں گے تم نے فلاں چیز کی دعا کی تھی مانگی تھی ہم سے دعوانی مانگنا کہ جی ہاں تو کیا ہم نے وہ چیز تم کو دے دی تھی مل گئی تھی کہ نہیں حق تعالیٰ فرمائیں گے وہ میں نے یہاں اٹھا کر رکھ لی تھی اب دے رہا ہوں میں تمہیں یہ وہ ہے تمہاری مانگی ہوئی چیز وہاں جی۔ تمہارے لیے وہاں تمہاری ٹھیک نہیں تھی جی۔ تو وہاں نہیں دی تھی یہاں یہاں دے جب دو تین دفعہ اس طرح ہوگا جی۔ تو وہ بندہ یوں کہے گا کہ اے اللہ تو پھر آپ نے میری کوئی دا دنیا میں قبول نہ کی ہوتی وہ سب آپ نے ہی اٹھا کے رکھ لی ہوتی دنیا تو کٹ گئی اور کٹ جاتی جس طرح کٹ گئی اور کٹ جاتی ہے اگر ہاں۔ آپ یہاں رکھ لیتے تو کیا اچھا ہوتا اب یوں کہہ رہا ہے وہ اور جب یوں کہہ رہا دو دو اور دے میں گھبرا رہا تھا دو تو جس کو یہ علم حضور پاک سہل کے ذریعے سے ہو گیا ہے اسے یہ یقین بھی آ گیا ہے اب اس کی دعا مانگنے میں جو چیز مانگ رہا ہے نہیں مل رہی وہ گھبرائے گا نہیں ہاں۔ اور دعا مانگنا چھوڑے گا بھی نہیں ہاں۔ مانگنا چھوڑے گا بھی نہیں وہ اس طرح مانگے گا جناب جیسے میرا چھوٹا بچہ ہم سے مانگتا ہے اچھا بڑا تو دو چار دفعے دو دفعے منع کرنے پر والد صاحب کے چپ بھی ہو جائے گا جی۔ مگر بچہ مسل جائے گا زمین پہ لوٹ جائے گا ابھی اماں نے کپڑے پہنائے ہیں ابھی زمین پہ لوٹ گیا بلا لیے مانتے ہی نہیں تو اس بندے بومن کو اللہ تعالی سے اس طرح مانگنا چاہیے جیسے بچہ مانگتا ہے سمجھ بچہ ہے بالکل نہ سمجھ ہے اسے اپنے نفع نقصان کپڑوں کے میلے ہونے کی خبر نہیں لیکن یہ مانگنے والا تو مومن بالغ اور ہوشیار عاقل ہے ہاں۔ تو اس کو اندر ہی طور پر گھبرا نہ چاہیے جیسے بچہ گھبرا گیا اور لیٹ گیا اور کپڑے خراب کر لیے اپنے اور یہ ہے تو بچہ مگر ایسا بچہ نہیں ہے عقل کے ساتھ بچہ ہے اس لیے اس کو گھبرانا نہیں چاہیے مانگتے رہنا چاہیے ضرور ملے گا یہاں نہیں ملے گا تو وہاں ملے گا جی اور جبکہ یہ بھی یقین ہے کہ دعا مستقل عبادت بھی ہے جی مستقل عبادت بھی ہے جی اس کا بھی خاص مقام ہے عبادت کرنا کیوں چھوڑے اور یہ ایسی عبادت ہے جس میں وزو کی بھی قید نہیں دعا دعا ایسی عبادت جس میں وزو کی بھی قید نہیں کہ کے ساتھ دعا کرو یہ بھی قید نہیں اور یہ بھی قید نہیں کہ فلاں وقت میں کرو جی۔ جب چاہے کرو یہ الگ بات ہے کہ فنا فنا فنا فنا جو وقت ہے وہ قبولیت کے ہیں ان وقتوں کا بہت لحاظ رکھو لیکن تو آ کے مانگنے کے کوئی وقت نہیں جب مانگو جو مانگو لیکن وہ دعا مانگو کہ جو جائز ہے جی محال نہیں ہے میں مانگنے لگوں اللہ مجھے نبی کر دو اللہ مجھے نبی کر دو سبحان اللہ یہ دعا کیسی حرام ہاں، ہاں، ہاں۔ وہ دعا نہیں دعا جائز جی۔ جو محال نہیں ہے وہ دعا مانتے رہنا چاہیے برابر مانتے رہنا چاہیے اس میں سچی نہیں کرنا چاہیے نہیں ملنے نہیں ملنے ٹھیک ہے مگر دعا تو جائز کے کر رہے ہو شادی ہو گئی میاں بیوی ہے میاں بیوی ساتھ جاتا ہے بیوی میاں جاتی آتی ہے اور کرو ٹھیک ہے لیکن اس کو دعا مانگنا کہ ایل آر بیٹھا دے دو یہ کیسی بات تو بے طریقہ دعا ہوئی ہے بے محل دعا ہوئی جس کا طریقہ دعا کا سبب صحیح استعمال کر کے تو دعا کے لیے صحیح استعمال اور دعا مخر عبادہ اس لیے جو بات پیش آ رہی ہے وقتی طور پر مکانات کی منتقلی کی کوشش بھی کرنا چاہیے جیسے کوشش کرنے کا طریقہ افسروں سے ملے جن کا کچھ اثر ہے افسروں پر حکام پر حکومت پر ان کو حل کریں اور دا برابر کرتے رہیں نتیجے سے گھبرا نہیں نتیجے سے الخیر فیما وپا الخیر فیما وپا جو چیز بولنے کے لیے واقع ہوتی ہے اس میں خیر ہی ہے اس میں خیر خیر اسلامی بیمار کے غزوہ جہاد ہونے کے لیے جب صحابہ کے تیار ہوئے جہاد کے لیے تو بعض صحابہ نہیں شریک ہوئے تو واپسی کامیابی کے بعد ان پر بات پوچھ ہو گئی کتابانہ طریق ہوا تو جو ساری بیمار تھے بہت خوش ہوئے جو ساری بیمار تھے تو بہت خوش ہوئے کہ اگر میں بھی اچھا ہوتا اور جانے میں عذر کر دیتا تو پر بھی ایسی کاب ہوتا اللہ کا شکر ہے پیار ہو کے بالکل بیمار ڈال دیا ورنہ میں بھی معصوم ہو جاتا اب اب حکمت کھلی اس بیماری کی تو اہل اللہ جو ہے کوئی چیز پیش آتی ہے خلاف تباہ اس میں حکمت ان کو نظر آ جاتی ہے بعض کو تو فوری اور بعض کو توقع کے بعد تو اس میں یہ حکمت ہے تو کام کو کام کے طریقے سے کرنا چاہیے کیونکہ وجہ نہیں ہے کہ ناکامیاب اللہ ماشاء اللہ کیا وجہ ایک بجے ایک جی ہاں ایک بجے سو بجے جماعت یوں تو اللہ تعالیٰ نے حضور قوم کی امت مسلمان کے لیے ساری زمین مسجد مسجد بنا بنا دی دی جو جوائنٹ لیجن اور میں کل رہا مسجد حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مسئلوں کے لیے تو لازم تھا کہ عبادت خانے جا کر ہی عبادت کریں گے تبھی عبادت کرنی جائے گی گھر کریں گے تبھی لیکن میرے امت کے لیے میرے لیے یہ حکم نہیں ہے میرے میری امت کے لیے حکم نہیں ہے پوری زمین مسجد ہے لیکن یہ کیوں فرما دیا اس لیے فرما دیا آپ جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے ایسی عاشق ہوں گے کہ جو گھر پر پڑھنے کو گوارا نہیں کر دیں گے چاہے کتنی ہی مصیبت آ جائے وہ ایسے ہوں گے تھکیں گے ضرورت ہوگی وہی جائیں گے اب کہہ دیا کہ نہیں بیمار ہو پڑھ لو مسجد بہت دور ہے بدھے ہو گھر پڑھ لو سواری میں جانے کی طاقت نہیں سواری پاس نہیں اور مسجد دور ہے گھر پڑھ لو بیمار ہو گھر پڑھ لو سفر میں ہو جنگل میں پڑھ لو بستی کے رہنے والے ہو اور جنگل میں تم کام کر رہے ہو جنگل میں پڑھ لو گھر مسجد میں پڑھنے کے لیے بستی میں آنے کی ضرورت نہیں وہی پڑھ لو یہ مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ اچھا خاصا ہے تندرست ہے بھاگا دوڑا پھرتا ہے لیکن نماز گھر تو نماز تو ہو جائے گی گھر پر بھی لیکن جو اجر اور جو ثواب اور جو فضیلت ہے وہ مزید ملا کے حاصل ہوگی اس شخص کے لیے نماز جائے گی یہ مسئلہ اس کا اس لیے نے فرمایا فرما سدی نے من حرج دین کے بارے میں تم پر اتنی سی کوئی ترجیح واقع نہیں فال پاک میں کہ تم پر دین کے بارے میں اتنی ہی تنگی نگاری کرے جس موقع کو تم دیکھو گے آسانی پاؤ گے نماز مسئلہ پانچ وقت کا ہے تو مسئلے بات بہت دیر میں آتے ہیں پانچ وقت کا ہے نماز کیا کہ انسان کو باتیں پیش آتی ہیں بیماری تو پیش آتی ہی رہتی ہے اور اب تو بہت ہی پیش آتی رہتی ہے خیریت سے اگر بیٹھ کر لیٹ کی یاد جو ہوتی تو مروش آگ گرو کھڑو کے پڑھو مگر حکم کیا دیا نہیں تمہاری جان محبوب ہے تمہارا آرام محبوب ہے لہذا کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے اپنے اوپر ضرور مت کرو نئی طرف سے بیٹھ کے پڑھو تنگی مت کرو جی۔ اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت ہے تو کہ کے پڑھو چہرہ کر لو سے قبل ایک طرف اور سر کو ذرا رکو کے لیے کچھ یوں کر دیا اور سیدے کے یوں کر دیا رکو کے لیے کچھ تھوڑا اٹھا دیا اور سیدے کے ذرا اور اٹھا دیا اب سر ہلانے کی طاقت نہیں چھوڑ دیا مطلب، وزو کرنے کی طاقت نہیں ہے قدرت پانی کے استعمال کرنے کی نہیں ہے جو پانی ہے مگر بیماری بڑھ جائے گی کیا اور ضرورت نہیں ہے پاؤں پہ ٹرمنگ کرو بس سبھی تین کرو بس ہاتھ کر لو اور چہرہ کر لو اس مٹی سے کبھی ناپاک نہیں ہو چاہے مٹی کا گھڑا ہو چاہے مٹی کا لوٹا ہو اگرچہ وہ پکا ہوا بھی ہے اس پر کر لو ڈر غبار اس پر نہیں ہے کیا دقت ہوئی اگر تمہارے پھوڑی سے نکل آیا ہے اور مرہم لگا ہوا ہے اس پر آیا لگا ہوا ہے اس کو ہٹا کر پانی نقصان دے گا تو ہاتھ کر کر کے یوں پھیل لو اگر ہاتھ نہ خاتا کسی کا ٹوٹ جاتا ہے ہو جاتا ہے تو کفن سے باندھ دیتے ہیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے زخم اور تو تھوڑی تھوڑا سا ہے لیکن باندھنا پڑے گا لمبا تو جتنے اس میں بنا ہوا ہے ہاتھ بھیگا ہوا یہ پھیل اس کے کھولنے کی دھونے کی ضرورت نہیں ہے اگرچہ پانی نقصان نہ بھی دیتا ہو اگرچہ پانی نقصان نہ بھی دیتا ہو کیونکہ کھولنے میں پھر باندھنے میں تنگی ہے ہڈی کے جوڑ میں مشکل پڑ جائے گی مسئلہ کہاں تنگی ہے یہ جو مسئلہ آج کل کا ایک دوسری بات خیال میں آئی آج کل کا مسئلہ جو چل رہا ہے مساوات کا بالکل غلط ہے کمیونسٹ کمیونسٹ بالکل غلط ہے دیکھیے مال جس کے پاس ہو جی تو اس کے لیے ایک مقدار مقرر ہے ہر مال پر زکات نہیں بلکہ جب اتنا ہو اور سال بھر گزر گیا ہو اور قرضہ بھی اتنا نہ ہو کہ وہ نصاب باقی نہ رہے اب کتنا ہے کیالی حصہ بھی نہیں بہت ہوگا سو میں دسواں دس روپئے ہوئے اور وہاں کل ڈھائی سوا حصہ اگر برابری اور مساوات کمس ہوتا تو آدھا حکم ہوتا آدھا رکھو آدھا خراب کرو مگر چالیسواں اور وہ بھی کب جب سال بھر تک خرچ کرتے کرتے کرتے کرتے اب بچا ہے جو نصاب مقرر ہے وہ اب کسی کے پاس تیس یا چالیس جانور ہو تجارت کے اگر ہو اچھا، اچھا، اچھا۔ ہاں، تجارت کے ہو جی۔ اور اگر گھر میں ہی ہاں۔ کوئی کھیتی کرتا ہے دس بیل ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہاں۔ برتن اس کے پاس گھر بھرا ہوا ہے پیتل کے تانبے کے اچھا کچھ نہیں اچھا تجارت کے لیے اگر خریدے ہیں تجارت کرتا ہے اب اس پر ہے اب اس پر اونٹ ہو بھینس گائے ہو چالیس ہو گیا ہاں وہ سب لکھا ہوا اس کا مسئلہ لکھ ہوئی ہے سب کتابوں کے اندر اچھا۔ حدیث جس میں ہاں۔ اتنے اونٹ پر اتنا ہاں۔ اتنے بھینس گاؤں ہو کہ اتنا ہاں۔ اتنے بکری بھیڑے ہو کہ اتنا وہ سب مسئلہ لکھی ہے اونٹوں کا نصاب زکات کا بہت بھاری ہے اچھا۔ پڑھایا جاتا ہے سب ہمارے یہاں اچھا۔ ہری مس کے اندر اس کے ایک مستقل ہے کیسی طریقے سے کپڑوں کی تجارت کرتا ہے برتنوں کی تجارت کرتا ہے جوتوں کی تجارت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ان سب پر زکات ہے جب سال پورا ہو جائے اور دکان میں مال لگا ہوا ہے اب اس کو چاہیے کہ اس مال کی قیمت دے اور پھر دیکھے کہ میرے پاس مال نقد کتنا ہے دونوں کی میزان لگاوے پھر دیکھے کہ مجھے دوسروں کا دینا کتنا ہے اس کو اس میں گھٹا لے جہاں سے مان لایا ہے پھر یہ دیکھے کہ ویسے دوسرا نقد قرضہ تو نہیں کسی کا پر اس کو اس میں سے نکالے اب دیکھے کتنا بچا ہاں جی۔ اب جو بچا ہے اس میں سے گاڑی سے دے دے اس طرح ہوگا اور سونے کا کا کا اس اس بھاؤ اوپر نیچے ہوتا ہے جب دیکھا دینا جب دیکھے کیا بھاؤ ہے جب سال ختم ہو کر ہاں۔ اب دیکھے میرے پاس جو کپڑا لگا ہوا ہے دکان میں سونا ہو سونا سونا ہاں۔ اب جو بھاؤ ہو اب جو بھاؤ بھاؤ ہو سونے کا پہلے چاہے ہی تھا اب جو بھاؤ ہے سونے کا ہاں۔ اب اس کو لگا لیں اچھا اچھا اس کی قیمت لے گا یہ سونے کا مسئلہ اور ہے اچھا وہ مسئلہ سونے کا یہ ہے کہ کتنا بدل سونا ہے یہ اس کا چالیس کا لگا لیں اس کی سیمنٹ لگائی جائے گی <clears throat> اس کی مثلا سومن سومن سونا ہے ہاں۔ ہو سکتا ہے ہاں۔ جیسے آج کل دیا ایران کو ہاں۔ <clears throat> سومن سونا ہے <clears throat> تو سومن سونے کی قیمت نہیں مانگے سومن سونے کا چالیس کا کتنا ہوا اچھا کتنا بیٹھا اب جتنا وہ بیٹھا ہے وہ دینا ہوگا اچھا۔ سومن کا ڈھائی بل ہو گیا سو من کا ڈھائی من ہو گیا سونا تو ڈھائی من سونا اب سونا زیادہ نہیں چاہتا وہ ڈھائی من کی اب قیمت لگا لے اس وقت میں اچھا۔ جو ہو پہلے صاحب چاہے اسی کسی بھاؤ خریدا ہو ہاں، اچھا۔ اب جو قیمت ہو اس کی ہاں۔ اس کو لگا لے اپنے غریبوں میں مسکینوں میں اس کو غریب مسکینوں میں پہلے اپنے رشتے دار ہوں گے وہ مقدم ہے اچھا۔ وہ رشتے دار کون اپنے اصول باپ دادا پردادا دادا نہ ہو اپنے سرو نیچے کے بیٹا پوتا پر پوتا وہ نہ ہو اچھا اپنے ماں کے نانی نانا پر نانا نانی وہ نہ ہو تو اپنے اوپر کے اپنے نیچے کے اپنی ماں اپنی ماں کی ماں یہ نہ ہو اپنی بیوی بیوی کا میاں یہ نہ ہو بس اور پھر چاہے کوئی بھی ہو حقیقی بھائی اچھا۔ حقیقی بہن حقیقی پھوپھی خالہ وغیرہ کوئی ہو غریب ہے اس کو زکات واجب نہیں ہے اس کو تو پھر اس کا حق اس غریب کا پہلے حق ہے پھر پڑوس کو دیکھو پھر بستی کو دیکھو تو جو اپنے بستی میں اپنے پڑوس میں واقعی غریب ہے ان کو دیکھو پہلے عزیز رشتے دار اس قسم کے اور پھر اپنے پڑوسی اس قسم کے یعنی جن پر زکات واجب نہیں مگر اس کو خود قید کرنا پڑے گا یہ نہیں اٹھا دے دی حالانکہ اس کے ہاتھوں کھیتی بھی ہوتی ہے اچھا یہ نہیں کے ساتھ بیوہ ہے اس کے پاس سونا بھی گھر میں چاندی بھی اس کے پاس جب شادی ملی تھی لیکن خرچ نہیں کرتی وہ کیونکہ بیٹی ہے اس بیٹی کی شادی کرنا ہے مجھے اس کے لیے میں رکھ لیا ہے تو جس عورت کے پاس سونا چاندی ساڑھے بون تھوڑے چاندی یا اس سے زیادہ یا ساڑھے سات تھوڑے سونا یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو دینا جائز نہیں ہے جس پر زکات واجب ہو اس کو بےواجی ہے یتیم اسے کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور جب بالغ ہو گیا اس کو نہیں کہیں گے شریعت میں بچہ نابالغ یتیم ہے دو تو اس کے یہ طریق جس کو میں نے ابھی عرض کیا تھا ہر کام طریقے کے ساتھ بے طریقہ کام کوئی کام نہیں میں نماز پڑھنے لگوں گا بہت شوق ہے مگر زوال کے وقت میرا جی چاہ رہا ہے زوال کے وقت تو بے شریف ہو گیا بے وقت ہو گئی بات اگر کوئی منع کرے دیکھیے وہ ایک مول صاحب تشریف لائے تھے میں نماز پڑھ رہا تھا اور سب یہ انہوں نے اور یہ کہا نماز نماز حرام ہے نماز پڑھنے کو منع کرتے ہیں مول صاحب دیکھیے ہاں۔ کیسی وہ مول صاحب ہے اور یہ کہانی کون سو پڑھ رہا تھا میں یہ کہانی یہ نہیں کہا کون سی وقت پڑھ رہا تھا پڑھ رہا سوال کے وقت تو وہ سب بنے کریں گے اب بدنام کر دیا مولوی صاحب جی۔ جیسے ہمارے مورشن صاحب گنگی اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی کسی نے یہ پوچھا کہ جب اذان ہو رہی ہو اشد ان محمد رسول اللہ اشد ان محمد رسول اللہ دو دفعہ کہتے ہیں تو اس کے بعد صلی اللہ تعالی وسلم پڑھے نہ پڑھے تو منو گنگوئی نے فرمایا کہ نہ پڑھے نہ پڑھے ہمارے یارانہ نے دشمنوں نے دشمنوں نے والوں نے اس کو لے لیا دیکھا ہم جو کہتے تھے یہ شخص آیا بھی وہ کہہ رہا ہے بڑا بہت بڑا شخص ہے کہ میں وہاں گنگوئی کے ساتھ یہاں گیا تھا انہوں نے دروشی پڑھنے بنے نہیں پڑے دروشی پڑھنے کو ہاں جی۔ منع کر دیا چرچا کر دیا اس کا ہماری طرف ہو یو پی میں ہاں، ہاں، چرچا کر دیا کہ دروشی دیکھا اگر ہم فتوا دیتے ہیں ان کے لیے کہ کے ندی کے خلاف ہے انہیں کوئی محبت نہیں ان کو اس تو بعد کی بات ہے محبت دیکھو پڑھنے کرتے منع کرتے اور یہ کہانی کہ میں نے کیا پوچھا تھا اور اس کے جواب میں کیا کہا تھا یہ بات کو ایک بات مل گئی اس کا چرچا کر دیا جیسا کہ رسول قاسم کی خدمت میں مناسب بھی آتے تھے ظاہری نظر میں جو نامناسب چیز لوگوں کے خیال کے مطابق دیکھی چرچا کر دیا کے طور پر نثال چپی اضافے کے طور پر حضور کی خدمت میں <clears throat> صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جگہ تھی تھوڑی جی۔ بدرین غزلہ بدر پہلے ہوا شروع میں پہلے سال وہ بھی آئے کچھ وہ آگے کھڑے ہو گئے جگہ تھی نہیں حضور کچھ فرما رہے تھے آپ کی نیا جو پڑی تو بدلی کھڑے ہوئے آپ آپ نے نے جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام ان میں سے بعض سے یہ کہا اچھا تم ذرا اپنے اور کام کو دیکھ لو چلے جاؤ کچھ اور اپنا کام اور بعض سے یہ کہا جو کہ ذرا پھیل کے بیٹھ جاؤ تاکہ ان کے لیے گھر ہو جائے بیٹھنے کو بدرین کا مقام بہت اونچا تھا اتنا ہاں، اونچا تھا کہ تعالیٰ نے ایپ وہی لال سے دی تھی کہ جو کہ انہوں نے پہلے کیا تھا وہ تو ختم ہے یہ آئندہ بھی اگر ان سے کوئی بات ہو جائے وہ بھی معاف ہے ہاں۔ خدمت بعض خدمت جی۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے ایت اللہ اس مرو بعض خدمت بعض کے ساتھ اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ اس کی بڑی سے بڑی غلطی وقتی کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے بڑی سے بڑی غلطی کو بھی جب کوئی مخلص کو اپنا یا بس منافق کے کی ہے جو اپنا کوئی اخلاص اس کا ثابت ضائع ہو گیا ہے محبت مخلصانہ ظاہر ہو گئی ہے اس کی خدمت مخلصانہ ہر موقع ب موقع ثابت ہو گئی ہے پروانہ بنا ہوا ہے اور اس سے کوئی بھائی بھی غلطی ہو جائے تو اس پر نظر نہیں کی جائے گی در بدر بات بدرین ایسی مقام کے تھے وہ جو غزے بدر کے انہوں نے انت جو بالکل جان جانے کی جگہ تھی وہ جان بچنے کا کوئی موقع نہیں تھا اس پہلے سال میں کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کو کامیابی ہو اور جان بچے کی جنگ کے طریقے کے بالکل خلاف تھا آج بھی جو ترقی یافتہ امریکہ وغیرہ ہے اور پہلے بھی وہ بدندہ تھے کہ اس پہلے سال کی جہاد میں جنگ میں کامیابی ہوئی کس طرح ہونی ہاں۔ بھی نہیں چاہیے کل تین سو تھے جو ہتھیار باقاعدہ لڑنے کے لیے لے کر نہیں نکلے تھے وہ تو اپنے کسی اور وجہ سے جو حدیث شریف میں آتا ہے پورا قصہ وہ تو اس لیے نکلے تھے سامان ہر پورا ٹھیک نہیں تھا سامان کھانے پینے کا بھی ساتھ لے کر نہیں ٹھیک تھا اور کل تین سو اور مکے سے جو نکل کر آئے لڑنے کے لیے وہ ایک ہزار ہے اور پورا سامان جنگی جو باقاعدہ ہوا کرتا ہے اس کو لے کر تیار ہو کر آئے ہیں لیکن پھر بھی منہ کی کھائی اور بہترین کامیابی عطا فرمائی تھی تو وہ ہے بدرین حضرت کہ اللہ تعالیٰ فرمایا اگر ان سے آئندہ بھی کوئی بات ہو جا رہے ہیں تو اس سے مسئلہ نکلا کہ باقی خدمت مخلصانہ محبت اور اخلاص کے ساتھ پروانہ باری طریقے سے ہر موقع پر جان و مار کے ساتھ حاضر ہیں اس کوئی وط کوئی بات نہیں اتفاق کی بات تو بدرین تھے نے با صحابہ تھے جو پروانہ راشد تھے کہ ان سے کوئی بھی بات کہہ دی جا رہے ان کو ناگوا نہیں ہوگی وہ برا نہیں مانیں گے وہ تو آپ جب پھونکتے ہیں تو ہاتھوں پر لے کر چہرے میں بنتے چکے صاحب کرام جب آپ پھونکتے بھی تو ہاتھوں پر لے کر جب وزو کا گسارا گرتا تھا گرنے نہیں دیتے تھے نیچے اپنے ہاتھ پہ لے کر چہرے ملتے تھے اگر اپنے ہاتھ پر نہیں آتا تھا اور دوسروں کے ہاتھوں میں وہ آ گیا ان کے ہاتھ میں سے لے کے ملتے تھے آپ نے آپ رات کو برتن رکھا کرتے تھے پیشہ کرنے کے لیے اپنے حجرے میں حجرے شریفہ میں اور صبح کو کسی شادی کو دیا کہ اس کو کہیں ایک سر ڈال دو تو بجائے اس کے وہ کہیں پھینک کے پیشہ کو خود پی لیا نے رسول کا پیشاب پی لیا چودہ کر گئے ایسے پروانے تھے ان کو کوئی ناگوانی نہیں جب یہ ہوا کہ کچھ کو تو کھا دیا اور کچھ کو فرمایا کہ پھیل کر بیٹھ جاؤ یہ بدرین کو جگہ اب جو منافقین ایک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے چرچا کر دیا دیکھیے یہ کون سی عقل کی بات ہے دیکھیے جو بیچارے پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھا دیا انہیں کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی ان کا تو پہلا ہفتہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بعد میں آئے تھے بڑے شوقین تو وہ پہلے آئے گئے ہوتے اگر ایسی حضرت کے اندر آ کر بیٹھ بات سننا تھا تو, بظاہر نظر میں تو نہ مناسب معلوم ہوتا ہے کسی کو اٹھا دینا بظاہر نظر عمومی میں نامناسب معلوم ہوتا ہے منافقے نے چرچا کر دی ہر تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں قرآن پاک کے اندر آیت نمبر پانچ وہی نمبر پانچ یا آمن یا کہ نقم تفصیل سب سے حکم جاڑے وجہ کرن شروع پھل سو پھل سے یہ رفاء اللہ الدین عمر بن کم علم درجات کہ جس کو حضور فرمانے اٹھ جا اٹھ جاؤ اور جس سے کہے پھیل کے بیٹھ جاؤ پھیل کے بیٹھ جاؤ اور جب تم میں سے کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے واسطے درجے ہیں تمہارے اندر پھیلا پیدا کر دیں گے کشادگی پیدا کر دیں گے یار فی اللہ یقین عام کو تمہارے اللہ کے درجے بلند کر دیں گے اور جو تم نے سے صاحب علم ہیں ان کے درجے اور بلند کر دیں گے تم نے رسول کی اتباع کی ہے حضور کی تعین میں یاد نازر ہو گئی اپنے سے منہ لے کر بیٹھ گئے تو جس کو انعد ہوتا ہے نا وہ تو کوئی دنیاوی نقطۂ نظر اخساری اخلاقی ظاہری جو طور پر نہ مناسب دیکھے گا اس کا چرچا کر دے گا اس کی طرف سے لوگوں کو بہتا دے گا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب شریف کو پڑھنے کو نہیں کیا بلکہ سال کا سوال دیکھیے کہ جب اذان ہو رہی ہو اور اللہ رسول اللہ کہا جائے تو اس کے آگے سسل کہنا چاہیے یا نہیں مطلب کہ نہیں کہنا چاہیے کیوں اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ مؤذن جو الفاظ کہے تم بھی سن کر وہی الفاظ کہو سوائے حیا اور حیا رسا کے لاہور اور جس وقت کو اذان ہو اسراد خرم النوم تو اس وقت یوں کو قد صدر تھا وقت سدرتا بہت اچھا کام ہے بہت اچھی بات کہی تھی باقی نماز سے بہتر سونا اس کا کیوں نہیں اسرات خیر دو یہ نماز بہتر ہے سونے سے یہ مانا ہے اس کو تو تم یوں کہو کب سفر ہو بہت سچی بات کہی تھی کر بڑھتا کیا بھری بات کہی تھی بہت بھری بات کہی تھی کڑتا بخت بڑھتا یوں کہو تو جو الفاظ جس حدیث شریف میں آئے ہیں اس میں تجاوز اور گھٹانا بڑھانا نہ کرو اس لیے گنگوئی صاحب نے فرمایا کہ جب مؤذن رس اللہ کہ حدیث شریف میں یہ نہیں آیا بلکہ یہ آیا کہ جو مؤزم کہے وہ تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر ہے نہیں تو صرف اللہ اب اذان سن کر یہ اللہ تعالیٰ اکبر اللہ کا نام بھی ادب سے ہونا چاہیے نا یہ تو کیا اللہ تعالیٰ تو پھر یہ کہ نہیں کہہ سکتے نہیں کہا جاتا تو اذان میں جو الفاظ ہے وہی الفاظ کہو لیکن دشمن کو تو کچھ ذرا موقع ملنا چاہیے انعد کے اندر اور کو کرتا ہے اور بلا تحقیق کے انتہا درجے کا ہے کسی کے متعلق کوئی تمک لگانا انتہائی درجے کا آزاد ہے تو کیسے کرو ہے اس سے پوچھو تو تم نے یہ کہا کہ نہیں کہا یا سنی سنائی بات کو تم نے یقین کر لیا اگر مدعی کوئی دعویٰ کرے عدالت میں تو فیصلہ دے دے گا فیصلہ دے دے گا بلا مدعا لے کے کہیں ہے دائر کو حاضر کیا جائے تم پر دعویٰ ہے حاضر ہو اگر وہ کمزور ہوگا نہیں جا سکے گا تو اس کے لیے کمیشن اس کے لیے کچھ عظیم مقرر کی جائے داد کے وہ جا کے ان سے معلوم کرو بیمار کو آ نہیں سکتا یا تو پاڑ کے بیٹھ کر آوے یا اس کے پاس کمیشن نکلے گا جا آیا ہے تو ایسی کسی کی بات جب تک کہ سبوت بات آ جائے نہ لے دیے جا رہے ہیں یا سنی سنائی بات کو اڑا دینا یہ مانوی دشمنوں کا کام ہوا کرتا غیبت اور تہمت دو چیزیں ہیں جب غیبت جو باقی بات ہے کسی کے اندر کوئی ایپ باقی ہے اور اس کو دوسرے سے کہتا ہے کتنا بڑا گنا ہے غیبت کا سنا ہوگا الغیبت اشد من الزنا جب اس کا اتنا بڑا گناہ ہے جو باقی اس کے اندر ہے دوسرے اس کو کہتے ہو تو تہمت کا کتنا بڑا ہوگا اس ہے نہیں بنا ہونے اور اگر تم یوں کہو ہم تو دوسرے کے دین کی حفاظت کے لیے اس کی بات کو کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر ایپ بھی ہے ٹھیک ہے لیکن پھر اس سے پوچھ لو کہ مجھ سے آپ کے بارے میں دین کے متعلق اس کمزوری کا مجھے علم ہوا ہے کیا واقعی یہ بات آپ نے کہی ہے وہ کہتا کہی ہے ٹھیک ہے اگر کہتا کہ نہیں کہی نہیں کہی آپ کاغذ میں کیوں پڑے خود کہیں کیوں پڑ گیا آپ میں نے کہا نہیں کہی تو جب اس کے خلاف کی کوئی ثبوت دلیل ہمارے پاس نہیں اس پہ ماننی پڑے گی ورنہ تم یہ تو ہر شخص ہر شخص کے بارے میں کچھ نہ کہہ دے گا میں تمہاری بیوی کو دیکھا تھا دروازے پہ کھڑی ہوئی ایک شخص سے بات کر رہی تھی تمہاری بیوی کو دیکھا تھا کھڑی دروازے پر ایک شخص سے بات کر رہی تھی بس بگڑ گئے بگڑ گئے ہوا ہے ایسا ہوا ہے ایسا بگڑ گئے چوری نہ گچا اور بیوی قطر کر دیا بیوی کو قدر کر دیا حقیقت کیا کھولی تو جھوٹ تھا اب تو قتل ہوئی گئی بیوی بھی گئی اور یہ پھانسی چڑھ گئے میاں پھانسی چڑھ گئے وہ بھی گئی وہ بھی گیا گھر بھی گیا تحقیق کے حکم لگانا کیسا کسی تعالیٰ کے تعلیم اسی لیے یہاں تک ہے کہ دیکھو کسی کے ساتھ نیک گمار کرو ایک نیک گمار رکھو حسن زن جسے کہتے ہیں شریعت میں تم اس کا تعالیٰ سے پوچھنی ہوگی کہ تم کو شوق کے ساتھ حسن کیوں تھا کیوں تھا نیک گماری تم کے کیوں اس کا جواب دے یہ سوال نہیں ہوگا لیکن یہ سوال ہوگا کہ تم یہ جواب دو تم کو فلاں شخص سے بدگمانی کہتی ہے سوئے زنی عربی میں کہتے ہیں تم کو فلاں شخص سے سوئے زنی کون کہتی بدگمانی کرتی اس کا جواب تھا اسی کو قرآن شریف نے کہا ان بال زن اس ملک ان بال زن اس ملک کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یعنی جو بلا تحقیق شرعی تم نے کسی کے بارے میں کچھ گمان کر لیا ہے وہ بلا تحقیق کے لیے گناہ ہے اور شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ کوئی شخص تم سے تمہارے بارے میں کچھ آ کر کہے اور سلوک پیش نہ کرے اور وہ واقعی صحیح بھی ہے اور وہ واقعی صحیح بھی ہے واقعی سچ کہہ رہا ہے تم سانس کہہ دو جھوٹا ہے قرآن پاک میں تم سانس کہہ دو جھوٹا گواہی پیش نہیں کرتے شہادت پیش نہیں کرتا جھوٹا ہے جیسے عدالت میں کوئی شخص وہ بات کہ جو واقعی سچی ہے واقعی واقعی مطابق مگر ثبوت پہ نہیں ہے اس کے حق میں اس کے حق میں مقدمہ کر دیں گی نہیں کر سکتے جن کو ان قانون کا علم ہے وہ بہت جلدی ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات اور جن کو ایسے قانون کا علم نہیں سمجھ نہیں آ جائے گی بات یہ نے سچ بول رہا ہے ایک کتب کتب بہت ہے نا غوث کا ختم کا اور وہ چاند کے بارے میں کہہ امر ہو رہا ہو اور کچھ کھلا ہوا تو کوئی ہی کچھ اور ہے یہ کا چاند جی اور وہ آ کر کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا اور وہ اکیلا ایک ہی ہے اور ہے وہ قطب اور ہے وہ غوث شریعت مانے اگر ایسے اصول قواعد نہ ہو تو نظام درہم برف ہو جائے گا انتظام خراب ہو جائے گا جیسا ہو رہا ہے جس کو دیکھو سید میں ہاتھ سید کو ہاتھ میں لیے ہوئے سید کے قواعد قانون کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہو رہا جیسے اتنے سید کی بات تھی سے ہمارے زمانے کچھ پی نکل آئے عورتوں سے اپنی اپنی مریدی سے پردہ نہیں کرتے مریدی سے پردہ نہیں کرتے اور جب کہو تو کیا کہتے بیچارے جاہروں کو ارے ہم سے پردہ کرو جب تم نے ہم سے پردہ کیا تم نے ہم کو یہاں دیکھا نہیں تو قیامت کے اندر کیسے پہچانیں گے ہم اللہ کیسے پہچانیں گے اور جب نہیں پہچانیں گے پھر تمہارے لیے ہم شفاعت کیا کریں گے وسیلہ کس سے بنیں گے تمہاری بخش کا بہت سی بات تو آتی ہے نا بات تو ٹھیک کرے بات تو ٹھیک ہے جاہد علاوہ سے کیا آتا ختم اور وہاں جب رسوئی پاک بیٹھ کرتے تھے عورتوں کو تو کپڑا دے دیا کرتے تھے اندر اور پردے میں رہتی تھی وہ جیسے پردہ میرے پیڑ پردہ نہیں ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں اب ان سے کوئی پوچھے اس بیچاری سے کوئی کہے کہ ابھی اللہ کی بندی تو نے حضور کو دیکھا جی کہاں دیکھا حضور کہاں دیکھا تو جب فروخت کے میدان میں حضور کو شفاعت کرنا ہوگی تو تم نے ان کو نہیں دیکھا اس سے تھوڑا چیز کریں اور جب قبر کے اندر دفاع ہونے کے بعد یہ فیصلہ سوال کرتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے اسلام کیا ہے دین کیا ہے اللہ کیا ہے تو یہ تو کریں گے من حاضر رجم یہ مرد کون ہے کہ اس کی قبر سے لے کر اگر حضر کے روز بارش پہ حجاب زمین کے ہیں وہ سب گئے اب من ہاضر رجل کون ہے یہ مرد حضور یہ ہاتھ نہیں جمیل کیسے پہچانے گا جواب کیسے دے گا رسول اللہ اس سو جا تیرے جواب تینوں کی تینوں پورے ہو گئے حضور دیکھا ہاں تھا نہیں کیسے پہچانے گا وہ میدان کیسے پہچانے گا اور آگے اور چلو بچہ چھوٹا سا چھوڑ کے بڑھ گیا دیکھا بھی نہیں ہمیں چھوڑ کے بڑھ گیا باپ کی پیدا ہوا حجی شریف میں ہے کہ باپ کے لیے حکم دے دیا کہ میں لے جاؤ بچہ لپٹ جائے گا کہ مجھے تو بھیجا جائے جنت میں اور میرے باپ کو بھیج رہے ہو دوزخ میں نہیں جاتا میرا باپ کے تو نہیں جاتا لپٹ جائے گا فرشتے بھی حیران ایسی طاقت آ جائے گی اس کے اندر ہلکارا فرمائیں گے کہ بچہ مانتا نہیں ہے بچہ بھی مانتا نہیں ہے میرا باپ کی جنت کرنے جائے گا نہیں اچھا اس کے باپ کو بخش دیا دے جاؤ بچے نے کیسے پہچانا ابا جانو وہ اندر چیز ہے کچھ اور وہ عالم ہی کچھ اور ہے وہ چیز ہی کچھ اور ہے باپ کو پہچان لے باپ کو پہچانے اصول کی پہچانے تو کسی کی پہچان میں نہیں ہے دیکھنا ضروری نہیں اللہ نے وہ دیکھا بے دیکھے ایمان کیونکہ آثار نشانیاں آیات علامات دلائل ہماری عقل کہتی ہے کہ کوئی ہے ان چیزوں کو صحیح عقل جناب بات چیت مریض سے سے نہیں کرتے روزنی پڑ لیں ادھر وہ دیکھ لو انعد دشمنی کی بات جو چاہے الزام لگا دیا بلا تیفیت ادھر یہ دیکھ لو دونوں راستے اپنے ہاتھ میں تریفت کا بھی اپنے ہاتھ میں بلا شریعت اور شریعت کا بھی اپنے ہاتھ پہ بلا حکم شریعت میں غلط غیر تمہیں یاد ہو رہا علاج کا کوئی علاج نہیں اچھا تیاری نماز کی ہوگی دس منٹ ایک مرضی میں دس منٹ کم سے تیاری